حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بازار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت و ہوا حی لا یموت بیدہ الخیر کلو و ہوا علا کل شیئن قدیر اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں بادشاہی اسی کی ہے اور تعریف بھی اسی کی ہے وہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ زندہ رہنے والا ہے جسے موت نہیں اسی کے ہاتھ میں تمام کی تمام بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دس لاکھ نیکیاں لکھتا ہے اور دس لاکھ گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرماتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار دو سو پینتیس